بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لا اقسم و البلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی وہ انتعلم بحاد البلد اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں وہ والد و ما ولد اور جننے والے کی اور اس کی جو اس نے جنا لقد خلق نل انسان یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے اللہ علیہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی بھی قدرت نہیں رکھے گا یقول اہلک مال وہ کہتا ہے میں نے بہت زیادہ مال ہلاک کر دیا ایحسب علم یراہ احد کیا اس نے یہ سمجھا ہے کہ اس کو کسی ایک نے بھی نہیں دیکھا علم نجعل له عینین کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں والسان و شفاتین اور زبان اور دو ہونٹ و ہدینہ ہنجدین اور ہم نے اس کو ہدایت دی دو راستوں کی واضح راستے دکھائے فلق تحم العقبہ پھر بھی وہ نہیں گھسا مشکل گھاٹی میں یا نہیں وہ پھلانگ سکا گھاٹی وما ادرا کمل عقابہ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ عقابہ گھاٹی کیا ہے فکو رقابہ وہ گردن چھڑانا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبا یا پھر کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے یتیمن ذا مقربا کسی یتیم کو جو قرابت والا ہو قریبی رشتہ دار ہو او مسکینن ذا مطرابہ یا کسی مسکین کو جو مٹی والا ہے مٹی میں ملے ہوئے خاک نشین مسکین کو نیچے بیٹھنے والا مٹی لگ جاتی ہے اس کو زا مترابا ثم کانا من الذين آمن وتواصوا بالصبر سو بسری سو پھر وہ ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین یا وسیعت کرتے رہے اور رحم کی نرم دلی کی وسیعت کرتے رہے اولائی کا اصحاب المئی یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جتلایا وہ بائیں ہاتھ والے یا نحوست والے ہیں شوم سے علیہم نار مؤصدہ ان پر بند کی گئی آگ ہے ایسی آگ ہے جو ان پر بند کی گئی ہے یعنی وہ آگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں